آخری حوالہ صحیح دس پیو ہوگا مکالا امینیا حصہ دوجا سفر نمبر ایک سو ستر ایک سو اکہتر دینی مدارس اور ہم مفتی امین صاحب کا بیان ہے ہندوستان میں اپنا مرحوس اور ناپاک قدم رکھا تو اس نے اسلام دشمنی پر اسلام کو کمزور کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے اس نے مسلمانوں کو ایش و عشرت میں مبتلا کرنے کے لیے سامان تعیش درامد کیا باہر سے ادھر لاندا انگریز نے مسلمانوں میں انتشار و اختراک ڈالنے کے لیے پھر کبادی کو ہوا دی حالانکہ انگریز سے پہلے ہندوستان کے مسلمان سب کے سب اور مذہب ویر کو ماننے والے سراپا ادب و احترام تھے انگریز نے مسلمانوں کے دلوں سے مانی اسلام کو کم کرنے کے لیے بے ادب گستاخ فرقوں کی حوصلہ افزائی کی ہتھا کے ہتھا کے جھوٹے مدعی نبوت کرتا اور گجال کو پالا پوسا اس کی سرپرستی کی ہے یعنی ملنے سرپرستی کی نیل انگریز نے خود مشقت اٹھا کر مسلمانوں کی مذہبی روایات کو بدلا آپ مصیبت پیا لے کر مسلمانوں کو کھڑو کے کھانا ہے پینٹ شرٹ پاؤنی ہے آپ اداب پاؤں گا پر انہوں سوکھے تو نہیں دیا گا اسلام میں گھٹنے ننگے کرنا گنا ہے انگریز نے سردی گرمی کی پرواہ اسلامی تعلیم میں کھڑے ہو کر کھانا پینا کرسیوں پر بیٹھ کر کھانا پائے ہاتھ سے پینا جوتے پہننا کھینا کھانا خلاف ادب ہے تو انگریز نے ان سب باتوں کی عملی طور پر مخالفت کی اور اس کا نام تحریم رکھا اور پھر سب سے بڑا حملہ اسلام پر یہ کیا کہ مسلمانوں کا نصاب تعلیم بدلا سب سے بڑا حملہ پتر آتا ہے ہمیں تم بم بنائی بیٹھے اور اتری دیا سب تو وڈے ہمارے مریا پہ وہ اپنے گھر والی کھڑے آدھے مڑ کے میں پڑھتے ہو یہ انہوں کا مکالا ہوا کر مکالا انہیں تو تاخا کڑا ہے نہ سکول نہ یونیورسٹیاں بلکہ ساری کی ساری تعلیم دینی مدارس میں ہوتی تھی انگریز نے بھانپ لیا کہ جب تک مسلمانوں کا نصاب تعلیم نہ بدلا جائے یہ میری بالا اتلیاں عملی مخالفتہ دیر پا نہیں رہ سکتی چنانچہ غالباً اٹھارہ سو ستاسٹھ میں ہندوستان کے انگریز گورنر لارڈ نے سکولوں کی بنیاد ڈالی نصاب تعلیم بدلا ابتدا مسلمان اپنے مذہبی لگاؤ کی وجہ سے نئے نصاب کی طرف مائل نہ ہوئے مسلمان اپنے مذہبی لگاؤ کی وجہ سے توجہ نہیں کی تھی مرو مرو حساب کی طرف مائل نہ ہوئے یہ مطلب یہ نکلیا جی وقت بنتا گیا مذہبی لگاؤ مکتا گیا بئیمان بندے گئے سارے سکول ٹر پائے جنہ چر مذہب بندر رہے انہ چر سکول نو گئے مولی بھی نہیں گئے پیری نہیں گئے عوام بھی نہیں گئے سارے مسلمان نہیں گئے یہ مطلب یہ نکلیا جاسا اج مخالف بنے کھڑے ہیں ان سا بند بھی لگا ہوئے سڈا بند لگا ہوئے جی نارے کھڑے وہ بےغیر مطلب ہی وہ بےمان ہوئے کھڑے دے جب سکولوں کالجوں کے تعلیم یافتہ لوگوں کو انگریز سرکار سرکار سے اقتدار کی کرسیاں دی گئی آہستہ آہستہ مسلمان لٹو ہوتا چلا گیا پھر لاٹو ہو گیا کی ہو گیا وہ جنہ تیری مرضی بھاوا بے لیا لاٹو باقی ہوں جی پھر بما قوم بات اور انگریز اپنی سازش میں کامیاب ہوتا چلا گیا صرف ایک صدی میں مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ مسلمان اپنے اسلامی ورثہ کو بھول گیا اور صرف اور صرف کالجوں یونیورسٹیوں کا ہو کر رہ گیا الحمدللہ